حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والد محترمہ فوت ہو گئیں جبکہ ان کے ذمے ایک نظر تھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے وہ نظر ان کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکانوے